تو تم صبر کرو جیسا ہمت والے رسولوں نے صبر کیا اور ان کے لیے جلدی نہ کرو گویا وہ جس دن دیکھیں گے جو انہیں ودا دیا جاتا ہے دنا میں نہ ٹھہرے تھے مگر دن کی ایک گھڑی بھر یہ پہچانا ہے تو کون ہلاک کیے جائیں گے مگر بے حکم لوگ